ہوں عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرال عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گر آنا دل کا بولتے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نف ہاتھ اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے سدتے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دور کے پیار جلوے حیات محراب سر جھکائے سیاہ پر دے کے منہ آچل تجلیے دات بہت کے تھے کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوم میزا بے گھر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فوار برسی تو موتی جھڑ کر حسیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسی میں گستاخ آچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نا پہ بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزی وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی سبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجے چھڑیاں تھیں دھار لچکا ہبابے تابا کے تھل تکے تھے پرانا پرداغ مل گجا تھا پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلو کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اتر وہ پھول گلدارے نور کے تھے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا صحرا سر پر سلا تو تسلیم کی نچھاور دو رو یا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رقص کا چمکنا غزال دم سا بھڑکنا شعائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ بلبلے تھے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے جلسل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے یہاں فرما رہے ہیں اٹھی جو گرد رہے منور جو گرد اڑ رہی تھی نورانی راستے کی اسی گرد کے لیے چاند کو کہہ رہے ہیں چاند کو کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے اس نورانی گرد کو لے لیتے تھوڑی سی تمہارے ہاتھ آ جاتی اس کو ملتے رہتے اپنے اوپر تو آج جو تم میں داغ ہیں وہ سب داغ ختم ہو جاتے ستم کیا کیسی کٹی تھی کمر وہ خاک کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے براق کے نقش تم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے گل بل لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے نماز میں تھا یہی صرف آیا ہو اول آخر کے دست بستا میں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاق نجوم و افلاق جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہے بت سے تپ چڑھی تھی تپکتے انجم کے آب لے تھے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا سفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے بڑھا یہ لہرا کے بہر بہد کہ دھل گیا نام رے گے پلک کے تیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ دل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چاؤں کے تھے چلا وہ سروے چما کرام نہ رک سکا سد رسے بدام پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں سے گزر چکے تھے جھلک سی قدسیوں پر آئی جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے سے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا خرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے ضلعوں میں جو مرغ اکلڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے کبھی تھے مرغان بہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خونے اندیشہ تھوکتے تھے روش کی گرمی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت جو روش کے پیچھے کہ سرکار گئے عام حالت میں تو ایسا ہوتا نہیں گئے ہوں گے تو کیسے جہاز کی رفتار تو یہ جہاز سے زیادہ تیز آن میں گئے اور واپس آ گئے اور کنڈی ہل رہی تھی یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا تو اعلیٰ حضرت ان سب چیزوں کا ذکر کر رہے روش خرد عقل وہم ان سب چیزوں نے جہاں دخل دی تو سب نے ٹھوکر کھائی منہ کی کھائی آخر میں وہم آیا وہم نے کہا میری اڑان جو ہے بہت قوی تو وہم نے کیسی ٹھوکر کھائی قوی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں خلاصہ جس کا یہ ہے کہ نہ یہاں عقل کا کام ہے نہ یہاں وہم کا کام ہے نہ یہاں خرد کا کام ہے نہ یہاں کا کام ہے ارے یہ تو خالصتاً عشق و محبت کی بات ہے ابو جہل نہیں مانا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنا صدق میں تصدیق کرتا ہوں گئے تھے سرکار تو یہ عشق و محبت کی بات ہے یہاں ان سب چیزوں کی دخل کوئی دے گا تو وہ منہ کی کھائے گا سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا سرکار کے قدم عرش آلہ پر جب آئے تو اس بات کو اعلیٰ حضرت کیا ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان اپنی آنکھیں سرکار کے طلبوں سے مل رہا تھا اور جو بزم جو مخلوق اس آسمان پر تھی جو نورانی مخلوق وہ بزم کیا کر رہی ہے وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا یہ گرد قربان ہو رہے تھے سیاہیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھل ملائیں حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے محمد قریبو احمد قریب وا سرور محمد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیوا ہے وے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیوا ہے وے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیوا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے اعلی حضرت کہتے ہیں عقل کو کہو گے اب سر جھکا لے عقل کا کام نہیں ہے ہاں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی جہد بھی نہیں سمت کہ سمت سے پوچھا جائے کہ کس طرف کہاں اوپر یہاں ہاں، کس طرف سمت کو بھی نہیں معلوم خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف و علا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن جھجک سے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت فیل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی اپنا کے سلسلے تھے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تو بہر بہرے ہو میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر پنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کہتے ہیں ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا بجرا کہتے ہیں خوبصورت گول نما کشتی کو کہتے ہیں یہ ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا تموج موج بہرے ہو میں ابرا دریائے رحمت الہی کی موج میں ایک کشتی ابری استعارہ ہے یہ استعارہ استعمال کرتے ہوئے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کشتی دریائے رحمت الہی کی موج میں ابری اور پھر کیا ہوا دنا کی گودی میں ان کو لے کر پنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کسے ملے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مسلے نظر سرارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے اور کسی کی رسائی تو تھی نہیں وہاں کوئی ساتھ تھا نہ اس کو محبت والے مانتے ہیں کہ ہاں بالکل سرکار گئے مانتے ہیں ہم جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے معذل آگم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا کیسے ممکن نہیں اعلی حضرت کہتا ارے تو نہیں جا سکتا تو کہتا نہیں گئے ارے سرکار تو گئے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچو گل کا فرق اٹھایا غنچہ کلی گل پھول کلی میں خوشبو نہیں ہوتی شرط ہے خوشبو کے لیے پھول بننا ہے کلی کو تو حضرت فرماتے ہیں رب نے ایسا انتظام فرما دیا پہلے مطلع میں ہی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں نئے نرالے نئے نرالے طرف کے سامنے نئے بالکل منفرد انتظامات خوشی کے کہتے ہیں کلیوں کو بھی حکم ہوا کہ اب مہکنا شروع ہو جاؤ میرے پیارے محبوب کی آمد ہے کہتے ہیں وہ باغ ایسا تھا کہ پھول اور کلی کا فرق اٹھا دیا کلی کو بھی مہکنے کو کہہ دیا کلیاں بھی مہک رہی ہیں پھولوں کے اوپر تکما لگ گیا کلیوں پہ تکما لاک لگ گیا کہ پھول نہیں بن سکتے تکمے لگ گئے ضرورت کیا ہے کلیاں زیادہ خوبصورت مہکنا بھی شروع ہو گئی اب ضرورت کیا ہے پھول پر لاک لگ گئے کلی پھول نہیں بن سکتی نئے نرالے انتظامات ہیں وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچو گل کا فرق اٹھایا گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ پاسل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں بھور کو یہ زو پہ تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھر میں ہو محیط کی ٹال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نماز ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن زبان کو انتظار ہے کہ کب گفتگو کے لیے حکم ملے گا گوش کان کان کو انتظار ہے کہ کب سننے کو ملے گا مگر ہوا کیا حضرت فرماتے ہیں زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج بتہا کما پارا بہشت کی سیر کو سدھارا جنت کی سیر کو گئے حضرت فرماتے ہیں جنت کی قسمت کا ستارہ چمک گیا وہ برج بتہا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کیوں چمک پہ تھا خلد کا ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہے عرب کی جنا کے گلشن تھے جھاڑ پرشی جو پھول تھے سب کول بنے تھے جنت میں تشریف لے گئے تو کہتے ہیں سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہے عرب کیا ہوا روشنی تھی وہاں کہتے ہیں جنا کی گلشن سے جھاڑ پر جھاڑ کہتے ہیں بہت تیز روشنی کو ایسی روشنی کہ جہاں آنکھیں نہ ٹک سکیں کہتے ہیں تیز روشنی کا سما تھا خوشی کے مارے جنا کے گلشن جنت کے باغ جنت کے باغوں میں تیز روشنی کا سما تھا جھاڑ فرش تیز روشنی کا سما تھا کہ آنکھیں نہ ٹک سکے ایسی روشنی کہاں سے آ رہی تھی روشنی تو کہتے ہیں جو پھول تھے سب کمل بنے تھے جنت کے باغ میں جتنے پھول تھے کہتے ہیں سب کمل بن گئے تھے سرکار کی آمد کی برکت سے سب کمل کمل کہتے ہیں چھوٹے قندیل کو کم کمے کو بے شمار پھول اور جنت کے باغ سبحان اللہ سارے پھول کم کمے بن جائیں تو روشنی کا کیا عالم ہوگا یہاں چھ بلب لگ جائیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت کے باغ میں روشنی کا وہ عالم تھا کہ ہر پھول کمل بن گیا تھا ایسا روشنی کا سما تھا سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہ عرب کی جنا کے گلشن تھے جھاڑ پرشی جو پھول تھے سب کمل بنے تھے طرب کی نازش کے حال چکیے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زدین تھا کے کے پودے تلے تھے آخری شیر ہے یہ بات ایک اور شیر ہے مکتا اس شیر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال فرما دیا جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اب جنت کے پودے کا حال بتا جنت کے پودوں کا کیا حال کیسی مشکل میں پھسے ہوئے تھے ایک طرف چاہتے تھے کہ ہم سرکار کی آمد میں جھومیں شوق کہتا ہے جھومو ادب کہتا تھا خبردار ہلنا نہیں سرکار علیہ السلام کی آمد اللہ کے پیارے حبیب ہیں ہلنا نہیں ادب کے مارے بالکل ساکت کھڑے رہے شوق کہتا ہے جھومو کہتے ہیں کہ ان پودوں کا یہی عالم ہو گیا تھا کہ جب لکڑی بڑی کاٹتے وقت دو آدمی دو طرف سے آرا چلا رہے ہوتے ایک یہاں سے کھینچتا ہے جب اس نے دیکھا کہ اس نے کھینچ لیا تو پھر وہ کھینچ لیتا پھر یہ کھینچ لیتا آرا کسی کی طرف جاتا نہیں ہے پوری طور پر کسی کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے جب یہ کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ کھینچ لیتے بھگت رہا ہوتا ہے کون وہ نیچے جو لکڑی پڑی ہوتی ہے وہ بھگت رہی ہوتی ہے اس چال کو کہتے ہیں کشاکش اور ارہ کہتے ہیں آرے کو کہتے ہیں اس آرے کے تلے جو لکڑی ہوتی ہے جو بھگت رہی ہوتی ہے اس وقت وہی ان پودوں کا حال تھا کہ شوق یہاں سے کھینچ رہا تھا ادب یہاں سے کھینچ رہا تھا ترب کی نازش کے ہاں لچکیے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زدین تھا کہ پودے ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوا کر کے ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے کافی تھے نبی رحمت شفیع امت رضا اللہ ہو عنایت اسے بھی ان قل سے حصہ ہمیں بھی ان قل سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے